حسین بن منظر سے روایت ہے میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا ولید بن اقبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے انہوں نے صبح کی دو رکاتیں پڑی تھیں پھر کہا میں زیادہ کرتا ہوں تمہارے لیے تو دو آدمیوں نے ولید رضی اللہ عنہ پر گواہی دی ایک تو حمران نے کہ اس نے شراب پی ہے دوسرے نے یہ گواہی دی کہ وہ میرے سامنے قے کر رہا تھا شراب کی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر اس نے شراب نہ پی ہوتی تو قے کو کرتا شراب کی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا اٹھو اس کو ہاتھ لگاؤ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عزت اور عظمت بڑھانے کے لیے حکم دیا اور امام کو یہ امر جائد ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے حسن اٹھ اور اس کو کوڑے لگا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عثمان خلافت کا سرد لے چکے ہیں تو گرم بھی انہیں ہی پر رکھو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس بات پر غصے ہوئے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور کہا اے عبداللہ بن جعفر اٹھ اور کوڑے لگا ولید رضی اللہ عنہ کو وہ اٹھے اور ولید کو کوڑے لگائے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ گنتے جاتے تھے جب چالیس کوڑے لگائے بس سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا بس ٹھہر جا پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس کوڑے لگائے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی چالیس لگائے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لگائے اور سب سنت ہیں اور میرے نزدیک چالیس لگانا بہتر ہے علی بن حجر نے اپنی روایت میں اضافہ کیا اسماعیل نے کہا میں نے داناج کی حدیث ان سے سنی تھی لیکن اسے یاد نہیں رکھ سکا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو ستاون